بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بلا تخیر میں خطاب دے واسطے راو دینا فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا قاری سبغۃ اللہ احسن اپنے مخصوص انداز نال خطاب ارشاد فرما دے تشریف لے کے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا قاری سبغۃ اللہ احسن صاحب نل ہم بم مبارکن پی ربی نکل ہمب کما یم جلانی وجہ ہی کام نجلانی وجہی کا وازی می سلطانک ام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تھوڑی جیو آدھا اس کرو تمام قسم دی حمد و سنہ کہ برایائی دے پاک متحر معلق علمی اللہ ملک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بتہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرخت انتہائی محترم بائیوں دوستو بزرگوں عزت و احترام دلائی معزز ذات بہنوں بیٹیوں علامک اللہ دی مقدس معلّہ اعلیٰ عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و دعا ہے اللہ میں گناہ گاروں ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوست و احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت اور الفت اور انس نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اجدہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے نوجوانہ دی محبت ہے شفقت ہے اور نوجوانہ دی محنت ہے اور انہاں دی محنت دا منہ بولدا ثبوت ہے سارے احباب موجود لیکن جدوں بھی آئیے تے ایک بہت ہی پیاری ہستی اور ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਹੱਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ اللہ انہوں نے حسنات بلند فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے اللہم الحقہ بالنبیین والصدیقین والشہداء و اور نوجوان جو سال بعد ایک کانفرنس دا انعقاد کر دینے اللہ سب نوجوانہ دی جوانی دے اندر برکتہ فرما دے قربان بھائی آصف بھائی آدم بھائی دیگر جڑے نام میرے نہیں اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت سب دیا محنت قبول فرما کے شرف قبولیت نہ نواز دے میرا اللہ اپنے بندیاں دے بڑا مہربان ہے اور میرا رب اپنے بندیاں دا بھی قدردان ہے اور رب انہاں بندیاں دیا قدر کرتا ہے جڑے اپنے رب نو یاد رکھ دینے اور جڑے رب نو یاد رکھ دینے وہ اللہ دے قریب لوگ ہوں اور میں تھوڑے سامنے ایک حدیث سرج کرنے والا ہوں حدیث سلسلہ حدیث سید اندر شاہ قلبانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے رب کائنات دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے لادلے پر لگے پیغمبر سن اللہ نے القلام کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کو کچھ سوالات کیتے نے آؤ ذرا توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا و ان ابی ہو رہی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ نے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے سآل موسیٰ ان ربی ہی ست خزال آ موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کو لو چھے سوال کیتے لے آ موسیٰ نبی نے اللہ کو لو چھے سوال کیتے لے قان یزنو انہا لہو خالصد اور موسیٰ نبی گمان کر دے سن کہ شاید اچھے گلہ میرے واسطے خاص نے قانا یا انہا خالصا دن اور موسیٰ نبی یہ گمان کر دیں دن کہ چھے باتاں میرے واسطے خاص نے کسے دجھے نہیں نہیں اوسا بی آتو لم یقل موسیٰ یو ہبوہا اور ستمی بات تو موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں تھی کر دے آنورہ توجہ کرنا غور کرنا اب موسیٰ علیہ علیہ السلام نے اللہ کو کڑے چھ سوال کیتے نے آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے دسے آئے موسیٰ علیہ السلام آدھے نے قال یا رب آدھے نے قال یا رب ایو ای باد حضر اللہ جی تیرے بندیاں دے اندروں سب تو زیادہ تقوی والا کون ہے تیرے بندیاں دے اندروں سب تو زیادہ تیرے کولو ڈرن والا کون ہے تیرے بندیاں دے اندروں سب تو زیادہ متقی کون ہے تیرے بندیاں دے اندروں سب تو زیادہ پرہیزگار کون ہے تیرے بندیاں دے اندروں سب تو زیادہ سینے تے تیرا خوف رکھن والا کون ہے تے موسی علیہ السلام نو اللہ نے جواب دیتا قالا الذي یذکر ولا ینسا اللہ میرے موسیٰ نبی دی میرے کرو سب تو زیادہ ڈرن والا بندہ ہوئے سب تو زیادہ تقوی والا بندہ ہوئے سب تو زیادہ پریزگار بندہ ہوئے اللہ یذکرو ولا ینسا او جڑا بندہ ہر ویلے مینوں یاد رکھدا اے کبھی پلے نا او بندہ بڑے تقوی والا ہے الذی یذکرو 24 گھنٹے مینوں یاد رکھدا اے نماز دا ٹائم ہوے تے مینوں یاد رکھدا اے رمضان دا ٹائم ہوے تے مینوں یاد رکھدا اے زکوۃ دا ٹائم ہوے تے مینوں یاد رکھدا اے تہجد دا ٹائم ہوے تے رمضان آئے تے روزہ ہی نہیں انہیں کہا یاد رکھے ہیں اور اللہ نے پیسہ دیتا ہوئے حج دا موقع ہوئے تے حج ہی نہیں یاد رکھنا مطلب ہے کہ چوبیس گھنٹے ہر معاملے چلا یاد رکھ دے اے مشہور حدیث ہے ادھر توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریہ محمد رسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اور رب کائنات نے موسیٰ نبی دے جواب دے اندر پہلی گل لیا کیے کہ الذی یذکر ولا ینسا اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس من بندے دا تذکرہ کیتا ہے جڑا بندہ جنگل سے سفر کردا پیا ہے اور سفر کردیاں کردیاں او دے کنہ دے نال اے آواز ٹکرا رہی ہے او دی سبات دے نال اے آواز ٹکرا رہی ہے کہ اس کے حدیقہ تا فلان فلانے بندے دے باغ نو پانی پیا دیتا جائے اور جناب اس بندے نے سجے کھپے بے کیا کہ آواز کتوں آ رہی ہے بڑا غور کیتا ہے بڑا غور کیتا ہے بڑا فکر کیتا ہے بڑا تدبر کیتا ہے تو انہوں پتہ لگا یہ آواز بدلہ دی اندروں پی آن ہے اور بندہ ہور حیران ہویا ہے ہور متحیر ہویا ہے اب عجیب گر لے کہ بدل بھی کلام پہ کر دے لیں اجے دینا سوچا بات آنا بانا پہ بندا تھی اور اس بدلی نے زمین تے اینا پانی سٹیا کھاڑا پھر کے وگل لگ گیا ہے انہیں آکے میں پیچھا تے کرا کہ اس بندے دا اللہ نال کنہ رابطہ ہے کنہ کو اللہ نو یاد رکھن والا ہے یہ دے واسطے اللہ نے بدلہ نو سپیسل آرڈر لا چھڑے آئے آپ آنکھ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا جدوں نے پیچھا کیتا پانی ایک باغ دے اندر داخل ہویا اے بندہ بھی پیچھے پیچھے داخل ہویا انہیں ویکھیا کہ بندہ تے کو وجی اس سفل نہیں ہے بندہ تے جناب ایک عام جا انسان ہے آدھا جا کے انہوں سوال کردہ مس مقیا رجل انہیں بھائی درہ نہ کیے انہیں خیر نہ پوچھے انہیں کہا مس یا رجل انہوں نہ وجہ لی میں تو سہلنی جی کی کرنا ہے یار نہ کسی گل تو ہی پوچھے آخر کیوں نہ سان جی کو نہ بھی پوچھے تھوڑا تارف کی آپ ہی کرا پھر ابھی اپنا تارف آپ کرا کرتے انہوں نے پوچھا بھی تو دس بھائی کیوں پوچھے یہ امام کائنات امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدھا تیرے کلو میں تیرے نام دا سوال تاں کیتا ہے انی سمیت سوتن فی الصحاب اللذی ہاوا ما اہو آدھا ہنے ہنے میں پتہ بدلاں جی کواز سنی سی جو نہ بدل دا پانی تیرے باغ چی آیا کھلوتا ہے تاں تیرے کلو نام دا سوال کیتا ہے آدھا جدو نے نام دسیا میری حیرانگی دی حد نہ رہ گئی ایو نام تے بدلاں دے اندروں میں سن کے آیا وہاں آدھا پھر انہوں میں اگلا سوال کیتا ہے اگلا کوئیسن کیتا ہے میں حیران سا کہ اللہ نے خالی سے دے واسطے بدل نو آرڈر لایا ہے آخر اندر رابطہ تعلق اللہ نے محبت سے عقیدت میں پما میں ہاں جی، کی کر دے ہو اللہ دا بڑا بیلی بنے بہلی بنیا تنگل ہے پانی دا دور دور نا سد نہیں تینوں نوڑ پہ تو الہ بدرا نو ہے تیرا باغ شراب ہو جاندا ہے جا کو خاص عمل ہوئے گا نا کی کر دے ہو جی جدو اللہ نال تعلق ہوئے تے تلک ہوا اج مربان ہے بندیاں سے اللہ نال رابطہ ہوئے تے اللہ بندیاں سے انج کرم کر دے تے سٹ رنگ ساری عمر ٹھڈی ہی خاندے رنگ ساری عمر ادی وجہ کہ اللہ نال محبت کی نہیں جی قدر کا حق ہے ورنہ کنج ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ دا ہوئے تے اللہ اپنے بندے دی قدر ہی نہ کرے او بھائی بندہ تے ہوئے نا بندگی کرنے والا ہوئے اور بندگی کیا ہے عبادت کیا ہے کہ اپنے آپ نو اللہ دی محبت دے سانچے جو انہیں ڈھال دیتا ہوئے دنیا نال اتنی محبت نہ ہوئے مالک دی محبت دے اندر ڈوبیا ہوئے پھر کیوں محبت ایسی ہے کدی نماز دے اندر ہے کدی رقو دے اندر ہے کدی سجدے دے اندر ہے کدی قیام دے اندر ہے کدی تسبیح و تحلیل دے اندر ہے اور کدی پچھلی راتی اللہ نے سامنے کھڑا ہے گریہ زاری کردہ ذکر اللہ خالیا ففازت ایناہو اور کلہ کھلو کے رب دے سامنے ہنجو بہا رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں اللہ دے سامنے آہو زاری کر رہے ہیں چووی کینٹے اللہ دا بڑھے ہیں تتجافا جنوبہم ان المزادی یدعون ربہم خوفا وطمعا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وقیاما اللہ دا میرا بندہ ہوئے تو اندازہ بسترے نال پہلو نہیں ملگدا کدی تینو رکوع چے ملے گا کدی سجدے چے ملے گا کدی قیام چے ملے گا تے اجیاں نے رب دے بیلی بھی ہوئیے تے مسیتے نہ جانا پوے نماز نہ پڑھنی پوے نماز پڑھنی بہت مشکل ہوگی ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਜਨ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਆਮੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ پھر کتے نہیں جانا پہندا اللہ نال قال سے ہی ملی ہوئے اللہ نال بندے دا تعلق ٹھیک ہوئے آؤ ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریان اندہ بیس کٹ کرو یار آواز بڑی کھچ دا ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرقار مدینہ نے فرمایا ہے جدہوں نے سوال کیتا ہے کہ میری آن کی کرنا ہے تیرے تھے اللہ ایڈا میربان ہے آدھا ایک کوئی کم کرنا وہاں میرے رب نے میں نوے باغ والی نعمت عطا کیتی ہے اور میں اس باغ تے بڑی محنت کرنا وہاں جدہوں میرے باغ دی پیداوار آ جائے میں دے تین حصے کر لینا وہاں ایک حصہ بیوی بچیاں نہیں رکھ لیں دینا وا تے ایک حصہ اس باغ تے خرچ کر دینا وا ہاں جناب جدو او ٹائم آ جائے جدوں اس باغ دی آمدن آ جائے میں تین حصے بنا لینا وا ایک بیوی بچیاں نہیں تے ایک باغ نہیں اور تیسرا حصہ میرا نہیں او میرے اللہ دا حصہ ہے یتیمہ دا حصہ ہے مسکینہ دا حصہ ہے غریباں دا حصہ ہے ہاں اس ٹائم میں اپنے اللہ نو یاد رکھنا وا ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਬਾਜੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ یہ حکو کو عبادت کی گل کرتے حکو کو ہکو کلا نہیں پورا کرتے سارے بے نماز نے کہ ہکو کلا پورا ہے جا بندہ رب کا حق کھا جائے بندے دینا جی اللہ کا حقا رے پا جی جدو یہ ٹائم آدھا میرے ایک دوست نے انہوں کا بڑا وسیع کاروبار نہیں نہیں سمجھ لو کروڑا چاروبار ہوئے تو کئی بندوں بڑے کھاٹے کوٹے پہ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਯਾਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਬੜਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਅਗੋ ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਅਗੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਨੇ ਹਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਚਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰ ਅਨੇ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਂਦੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਂਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ مارے مسکی کا حق خان تین ست کتوں مارے اور جی، سان رب یاد نہیں کرتا لا تنا کو یاد کرنا آدر تجوی فرما امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرغار مدینہ نے فرمایا ہے آمینہ دلال نے فرمایا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر تفقر رکھنا صحیح مسلم دی حدیث درد کر رہے ہیں آندھا بے لیا بس میں ان ہی کم کرنا وا جدو ٹائم آوے تے میں اللہ نو کدی نہیں پلے آتے میرا رہا رب میں کدی نہیں بھولیا اللہ دا ساڑا بھی قانون اے میں دائے اصول اے میں دائے زابطہ اے دائے اللہ دا فرقرونی اذکرکم اللہ دا تو سانو یاد رکھی اسی تینو یاد رکھاں گے اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیتا ہے کہ ایو عبادی کا اتقا اللہ تیرے بندیاں دے اندروں تقوی والا بندہ کونے ڈرن والا کونے اللہ فرما دینے موسیٰ اللہ دین یذکر ولا ینسا جڑا سانو ہر ویلے یاد رکھتا ہے کدی بھلے نہ تے سب تو زیادہ تقوی والا بندہ ہوئے اور موسی علیہ السلام نے ایک اور سوال کیتا وقالا فایو عبادک اعلم اللہ تیرے بندیاں دے اندروں سب تو بڑا عالم کون ہے تیرے بندیاں دے اندروں سب تو بڑا علم والا کون ہے اور موسی نبی نو اللہ نے جواب دیتا کردہ ہے موسیٰ دا گمانے سی کہ سب تو زیادہ علم والا میں بندہ ہوں آدھر فائیو عبادی کا آلم تے موسیٰ نو اللہ نے کی جواب دیتا ہے اللہ فرما دے موسیٰ اللہ لا یسباؤں من العلم اللہ فرمانے نے موسیٰ سب تو بڑا عالم ہووے سب تو بڑا علم والا ہووے جڑا کدھی علم دار سہراب نہیں ہندہ جڑا چووی کہنٹے طالب علم ہی رہندہ ہے ساری زندگی طالب علم رہندہ ہے کدھی بھی علم دار سہراب نہیں ہندہ ہوں دی علم دی پیاس نہیں بج دی یا بلکہ اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اللہ نے موسیٰ یجمعو علم الناس الى علم ہی لوگا کلو جتو بھی کوئی علم باری گل مل دیئے اپنی علم دی طرف جمع کردہ رہن ہے کسے بات نو حرف آخر نہیں سمجھ لیں موسیٰ نے کہا یا اللہ عالم کہوں نے اسی آنے اسی عالم ساڑے تو بڑا کہوں نے اللذی لا یسبو من العلم جن کی علم کی پیاس ساری زندگی نہ بجے وہ لم آد جلم ملیا وہ مل میں کوئی بھی مولانا خطاب کر رہے ہیں تو میں ان کی تقریر سنی ہے میں یار آ گل تو میرے ہے لوگ آدھے نے کہ یجمع علم الناس الى علم ہی کہ جتوں بھی کئی حضرت یہ آدھے نے وہ آدھے نے پا جی آنا بلا گئی جی سب تو بڑا ہے انا خیر منہ سارے ہیں تو بہتر تھے آپ ہی ہیں باقی تھے سارے اولو ہی نے یہ اللہ دی تقسیم ہے کسی کل تھوڑا ہے کسی کل بہت ہے کسی کل اس تو بہت ہے کسی کل اس تو بہت ہے تو سیدھے سنے اے ساڑے ہاں علم کی ہے ساڑے ہاں علم کیا ہے درس نظامی ہے نا بڑی تو بڑی سرد ہے اور عرباں دے اندر یہ چیز نہیں ہے عرباں دے اندر ہور چیز ہے میں نے یاد ہے کہ ایسی ایک جامعہ سلفیہ جو دورہ کیتا دورہ تدریبی ثقافت الاسلامیہ اندھے جڑے انچارج سے میں انہوں دا نام یاد ہے اتیہ بن اتیق زہرانی وہ دے سی ہوں پاکستان سب تو وڈی ڈگری کے ہے پی ایچ ڈی سب تو بڑی ڈگری ہے ساڑھے دے چھے پی ایچ ڈی ہے جی bio chemistry physics math P H D English سے کی تھی نا ایسا نا وہ باجی اسی طرح ہو گیا انہوں نے نے پتہ لگا کہ صرف مسئلہ مسئلہ توحید توحید توحید دے دے اندر اندر P P H H D D ہے ہے ڈاکٹر کا دا دا ہے حالت سادی صاحب سی وہ سیرت بڑھا سی اس بندے نے سیرت کے پی ایچ ڈی کی تھی دیکھو نا کہ علم دا کوئی کنارہ ہی نہیں ایک ایک مسئلے تے پی ایچ ڈی ہے ابھی جہ مدرسوں آ جانے ایسے اسی ساری پی ایچ ڈی کی سارے ورگا کون ہے اور پھر اگلی بات بھی ہے شیخ دکتور آزمی صاحب حدیث دے بہت بڑے استاد انہوں کو حدیث پڑھی انہوں لوگوں نے حدیث سے پی ایچ ڈی کی ایک ایک سبجیکٹ یعنی علم دا تیار پھر کنارہ ہی نہیں علم دیکھ بہرے بے قرا ہے اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ انہوں کو لوگ اسے نے چلو ٹائم ہی پورا ہو گیا تو ویسے بھی بجلی بند ہو بجلی آ گئی چلو لو جی منٹ رہ گئے صرف پانچ حضرت توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد فرماؤن اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرقار مدینہ نے فرمایا ہے آج موسیٰ علیہ السلام اللہ نوالے نے ربا سنے آفا ایو عبادی کا عالم تیرے بندیاں دے اندروں سب تو بڑا عالم کون ہے تیرے اللہ فرما دے نے موسیٰ اللہ دی لا يسبع من العلم يجمع علم الناس علم علم ہی جدی دی پیاس کدی تے ساری زندگی او بندہ طالب رہندا ہے علم ملدا ہے ہے ہے جمع کردا رہندا اونوں عالم بھائی اے بخاری دی حدیث ابو موسیٰ اشری انہوں نے حضرت عمر دا دروازہ کنی باری کھڑکایا تین دفعہ جی، میرے امیر صاحب نے جی، خدمت کی میں ساری دنیا نے امیر بدلے نے میرا پہلے دن تو مولوی میر سدار وہ رب امیر ہی کو نہیں بنایا ویلی میرا پرانا امیر چلو گل سنو تین دفعہ دستک دیتی کنی دفعہ جواب نہیں آیا واپس چلے گئے اجے تھوڑی دور گئے حضرت عمر دومران پیچھے بلاؤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਖੜਕਾਓ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਐਵੇਂ حضرت ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਬਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ وہ انساریاں کو بڑے پریشان حضرت جی پریشان کیوں جی تین وی دروازہ کھڑکایا خڑکایا حضرت عمر نے دی دلیل چاہیے دلیل دی گل ہے اے بندہ لے جاؤ ابو سعید خدری یہ سارا سارے نکاح سیابی جی اس مسئلے دا انہوں بھی پتہ ہے یہ گواہی دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو لوگ گئے انہیں حضرت عمر کون حضرت عمر کتنی بڑی شخصیت ہے عمر فی الجنہ کئی فیصلے زمین تے کردہ ہے میرا اللہ قرآن بڑھا دے اندھے کھلکنو لے کے گئے نے ابو سعید خدری انہیں جا کے کہا جی نبی پاک کو لے حدیث میں سنی ہے کہ تین دفعہ دروازہ کھڑکاؤ نہ جواب آئے تو حضرت عمر آندھے میں پھر مصروف رہا پائیے میرے علم چھے کوئی نہیں سی مسئلہ انہوں آندھے نہیں علم انہوں نے کہا اس مسئلے دا علم میں انہوں نہیں ہے کنے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس مسئلے دا علم میں نو ایتھے کوئی مولوی سامنے کرو جڑا آکھے میں نو اس مسئلے دا علم نہیں سانو دا باجی اسی تیال رونڈر میں کئی بری آنا ایدھر مسئلہ پاؤ ایدھر فتوہ بارے ساڑھے کلو کی ہے آر رونڈر لوگا نا امام کائنات امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث بیان کر رہا سا موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ قلو سوال کیتے نے چھے سوال پوچھے نے اور پہلا سوال مرد کیتا ہے ایو عبادی کا نارے تکبیر اللہ حضرت توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ نے دسیا میں سلسلہ سے سیاہ سے خلبانی رحمہ اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو چھے سوال کیتے نے تو میں دو دی تھوڑی تھوڑی جناب وضاحت کی دیئے پہلا سوال ہے سی ایو عبادی کا اتقا تیرے بندے دے اندروں تقوی والا کون ہے والا کون ہے اللہ نے موسیٰ میرے بندیاں دے اندروں تقوی تے پریزگاری والا بندہ ہوئے اللہ یذکرو ولا ینسا جڑا 24 گھنٹے مینوں یاد رکھدا ہے کدی بھلے نہ اور میں دوسرے سوال دی تھوڑی جی وضاحت کیتیاں نے اللہ جی فا ایو عبادک اعلم تیرے بندیاں دے اندروں سب تو بڑا عالم کون ہے اللہ فرماندے نے موسی الذی لا يسبعو من العلم جدی علم دی پیاس کدی بجھے نہ ساری زندگی طالب علم رہندہ ہے یجمع علم الناس الى علم ہی جتوں میں علم ملدہ اپنے علم دنال جمع کردہ رہندہ ہے انو عالم آخ دن یجمع علم الناس الى علم ہی تو زندگی رہی تھے باقی چار گرلاں پھر کدی دسان کے کانفرنس تھے پھر سال ہی ہو نہیں اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ اس کا انفرا سنو مزید برکتاں دے اللہ نظر بد کو بچائے اللہ مزید ساتھیاں کو دین دا قم لوے نوجوانہ کو اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم مری شاری جی ماشاءاللہ جس طرح کہ احباب نو پتہ ہے کہ جڑے بچے مسجد پاس جو پڑھتے ہیں انہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے اور انہوں واسطے ملک اصغر برج ماشاءاللہ سامنے شیلڈ دیکھ رہے جی بڑی ہی پیاریاں دو کچھ دیاں سادزہ واسطے اور باقی جڑیاں نو نے نو بچیاں نے ناظرا کون مکمل نے تحفہ تن بچیاں نے پیش ہے اللہ پاک انہوں نے یہ کعوش قبول و مقبول فرمائے تو دے انعام دا سلسلہ میں شروع کرنا ایک ساتھی پکڑے فرق جی۔ بچے نہیں پہلے سب تو پہلے میں گزارش کروں گا اجاز احمد بلوچ صاحب او آمن اور اپنے دستے شفقت کے نال بچیا نو اے شیلڈ اپنے ہاتھی تقسیم کرن اجاز احمد بلوچ او وہ تے آمن موجود نے اگر یہ علی شریف بن محمد شریف محمد بلوچ اگر ہے بڑی معروف شخصیت ہے آ جاؤ جی آپ شفقت نال تسی موجود جی پرنٹر والے جس بچے نے ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے شیر جیری ملک اصغر برش تو انہوں نے بطور تحفہ انہوں پہ جی اللہ پاک قبول فرمائے ایک اور اور انہوں ایک جی ماشاءاللہ دیکھو نا محبت یہ آ کہ اساتذہ دی خدمت بھی کیتی جائے بل اپنے رواج کو نہیں اپنے رواج کو نہیں ہے گا کہ استاد اگر پڑھا ہے تو ان دی خدمت بھی کرنی چاہیے ماشاءاللہ لگوا دے دو ڈبے تین ڈبے تین تین استاد ڈبے اللہ پاکستانی محبت قبول فرمائے اچھا، محمد احمد بن محمد شفیق بلوچ بچائے ناظرہ کار مکمل کیتا ہے پرنٹر کیا اپنا انعام وصول کر لیں کرنامار جی ہے ان شاء اللہ سازی کر دل کھول راضی کرضی کیا جتی کپڑے لڈوان ڈبا انشاءاللہ شاء اللہ میں جی، شکریہ کاری شفیقر مان صاحب تشریف لے کے آون اپنے دستے شفقت نال بچیاں انعام نوازن کاری شفیقر مان صاحب زین العابدین بن عبد السلام بلوچ زین العابدین بچے نے ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے شیلڈ وصول کرے گا بچہ کاری شفیق شفیقر مان دستے شبق ساتھی یاد نہیں رہا نا استاد کی محنت کا محبت ریحان افضل بن محمد افضل بلوچ ریحان افضل بن محمد افضل بلوچ شکریہ سکتے فوجی یعنی اس وقار تشریف لے کے آئے جی بچے نو انعام نال نوازے زین یاسر بن رائے محمد یاسر زین یاسر بن رائے محمد یاسر محبت قبول فرمائے اے پیار سدا سلامت رہے شکریہ جی مہربانی بہت ہو گئے پیچھے پڑھا دو جی کاری عمران عاشق صاحب جانڈا تشریف لے کے آئے نے تشریف لے کے آؤ اور بچے انعام نہ نوازو علی زیان بن سنا اللہ بلوچ علی زیان بن سنا اللہ بلوچ آجا بھی علی زیان ساتھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ فل محبت فل میٹھا پایا جا رہا ہے جنہوں کہتے ہیں فل محبت ماشاءاللہ کپڑے لڈو اور پیسے بھی ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے ٹھیک ہے جی مہربانی اسد نواز بن محمد نواز بلوچ ماشاءاللہ دو سوٹ اور نال پیسے بھی شکریہ جی مہربانی ساری اس مسجد دے خطیب حافظ علی صاحب تشریف لے کے آمن اپنے دسے شفقت دل بچیا انعام نہ نواز علی حمزہ بن محمد اکرم خان صاحب ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਮਿਉ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਤਸ਼ੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਲਮਹਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ سلسلہ ختم ہو گیا ہے کاری ابو بکر صدیق ملا پور تو تشریف لے کے آون ایک اعزازی محبت ہوندی بھئی احساتی اکتایا دینا اصل سارا معاملہ جی محفل سجائی کی نا ہوندہ دارو مدارے بچے ہی سی ایک قرآن سی جنہی وجہ تو اے محفل سجی محمد طیب بن محمد یقوب بلوچ تشریف لے کے آئے بھئی ایک بتبہ پھر میں مبارک بات پیش کروں گا انہوں والدین والدین جنہ دے بچیاں نے ناجرہ کور مکمل کیتا ہے تے جو سجو اگلی رکھو کہ بچیاں گے بچوں ترجمہ سکھانا ہے اور تفسیر سکھانی ہے ماشاءاللہ سوٹ بھی اور نال مٹھائی بھی جی شکریہ مہربانی شکریہ میں التماس کراں گا کاری سبقت اللہ حسن صاحب نو اپنے دستے شفقت تو مولانا مولانا منظور صاحب نو آزادی شیلڈ دین ملک اصغر برج تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے محبت پیار نال مولانا منظور صاحب دے واسطے شیلڈ بنوائی ہے اور اللہ پاک انہوں نے محنت قبول فرمائے تشریف لے کے مولانا منظور صاحب اپنی آزادی شیلٹ وصول کر دیں ہاں جی اندر رکھ شکریہ جی، میں ملتمس ہاں میں التماس کرنا حضرت مولانا عبد الملان سلفی صاحب تشریف لے کے ملے تو نہیں اپنے دست شفقت ڈاکٹر محمد عرفان نو اعزازی شیر دین بھی جڑے ساتھی نے تعاون کر لیا نال اللہ قبول فرمائے رہ گئے نے وہ بھولیا جے نا مزید تاون فرمایا جے محبت فرمایا جے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے قبول و مقبول فرمائے ہوں تے سامنے قبل اس دے کے کہ میں شیخ صاحب نو خطاب دے واسطے دعوت ماں نظم واسطے میں دعوت دینا عبد القادر مشتاق نو بچہ نوجوان آئے اور بڑے ہی مخصوص انداز پیارے انداز دے نال نظم پیش کرے عبد القادر مشتاق اللہ دے دارے اتے آتے وے آ تو رنگ لگ جانگے من لے میری تو سلاتے وے تلا تو رنگ لگ جانگے اللہ دے دارے اتے آتے وے آ تو رنگ لگ جانگے من لے میری تو سلاتے وے تے نو رنگ لگ جانگے اللہ رہی میں بڑا کری میں اللہ رہی میں کریم میں رو کے رب نو رنگ لگ جان گے سبحان اللہ ਰੋਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਲਾਤ ਵੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ رزق دے کے نہیں پچھتاؤں دا او مالک اللہ رزق دے کے نہیں جو پچھتاؤں دا او مالک اللہ مشکل خوش آئے حاجت روائے ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਰਵਾਏ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਲਾਤ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਥਮਾ ਬਿਨਾ ਟਿਕਾਇਆ نیلا آسمانی سب اس د شان یہ چنت تاری پیارے پیار یہ چنت تارے پیارے پیارے ਤੇ ਤਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਲਾਤ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਲਾਤ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਸਲਾਮ